آیت نمبر ایک سو نوے نوے سے لے کے چکانوے تک پانچ آیتیں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا في سبيل الله الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث آئے وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى اعتدى عليكم عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما واتقوا الله الله الله الله واعلموا أن مع المتقين وأنفقوا في سبيل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن يحب المحسنين وقاتلوا في سبيل الله اور لڑو اللہ کے رستے میں لہلاء دین ہی مفسرین نے لکھا ہے لہلۂ دین ہی یعنی اللہ کے دین کی بلندی کے لیے وقاتلو اور لڑو فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں اللہ دینا ان لوگوں سے یو جو تم سے لڑتے ہیں ولا تعتدو اور زیادتی نہ کرو ان اللہ لا يحب المعتدین اللہ پاک زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے بعض مفسرین کے ہاں یہ اجازت قتال پہ سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی شروع میں صرف اتنا حکم تھا کہ جو تم سے لڑنے آئے اس سے لڑو لیکن خود لڑائی شروع نہ کرو بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا سنا کے تفصیل جلالین میں اس آیت کے نیچے لکھا ہے منسوخ البرا یہ برات کی جو آیت ہے قاتل المشرقین کاغفا تن کما قاتل کاغفا یہ آیت اس سے منسوخ ہو چکی ہے لیکن اکثر مفترین کہتے ہیں منسوخ نہیں ہے یہ حکم برقرار ہے کہ تم ان کافروں سے لڑا کرو جو تمہیں لڑنے کا چیلنج کریں جو تمہارے ساتھ لڑائی شروع کریں تم ان کا مقابلہ کرو ولا تعتدو اور تجاوز نہ کرو اس تعتدو سے کیا مراد ہے اس کے تین معنی عام طور پہ مفسرین لیتے ہیں پہلا معنی ولا تعتدو میدان جنگ میں بوڑھوں کو بچوں کو عورتوں کو ہر وہ شخص جس کا لڑائی کے ساتھ تعلق نہ ہے اسے قتل مت کیا کرو ہاں اگر بوڑھے مشورے دیتے ہوں یا پیسے چندہ دیتے ہوں یا عورتیں ان کو بھڑکاتی ہوں انہیں تیار کرتی ہوں یا تمہارے خلاف جاسوسی کرتی ہوں یا بچے بھی لڑائی میں شریک ہیں تو انہیں مار سکتے ہو لیکن جو لڑائی میں شریک نہیں ہے انہیں نہ مارو اگر کاکدو کا یہ مانا ہے تو یہ حکم قیامت تک ہے اور قیامت تک رہے گا مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جہاد کے دوران حدود سے تجاوز کریں اور قتل عام کریں انہیں خیال کرنا چاہیے کہ ہر کسی کو قتل کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے انہیں کو قتل کریں گے جنہیں قتل کرنا جائز ہے دوسرا مانا ولا تا یعنی نیت اپنی خراب مت کرو کہ اللہ کی رضا کے علاوہ اپنی قوم برادری قبیلے کی خاطر مت لڑو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ نے تمہیں لڑائی کی اجازت دی صرف اپنی دین کی سربلندی کے لیے اپنے کلمے کی بلندی کے لیے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اور کافروں کا زور توڑنے کے لیے ان تین کاموں کے علاوہ باقی جس کام کے لیے بھی لڑو گے تو تمہارا لڑنا ناجائز ہوگا اپنے قبیلے کے لیے اپنی برادری کے لیے اپنے نام حسب کے لیے کسی بھی چیز کے لیے لڑو گے تو جائز نہیں ہوگا تو تجاوز مت کرو جن تین چیزوں کے لیے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ کے کلمے کی سربلندی مظلوم مسلمانوں کی حفاظت اور کافروں کی طاقت کو توڑنا بس ان تین چیزوں کے لیے اپنی لڑائی رکھا کرو ان تین کاموں کے علاوہ بالکل لڑائی نہ کیا کرو تو تب بھی یہ حکم باقی ہوگا اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ولا تعتدو یعنی خود کافروں پہ حملہ نہ کیا کرو تو پھر یہ آیت منسوخ ہو جائے گی اس لیے کہ اللہ پاک نے خود حملہ کرنے کا حکم دے دیا اور مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ خود حملہ کر سکتے ہیں وقت تم تو تم ان کافروں کو قتل کرو جہاں بھی انہیں پاؤ وہ آخری جو ہم اور نکالو انہیں من حیث ہے جہاں جو انہوں نے تمہیں نکالا ول فتنا تو فتنا قتل سے زیادہ سخت ہے ولا عند مسجد الحرام اور ان کے ساتھ مت لڑنا مسجد حرام میں حتہ یو قاتل فی یہاں تک کہ یہ خود تم سے مسجد حرام میں لڑے فائن قات پھر اگر یہ تمہارے ساتھ لڑے مسجد حرام میں فقتلوہم تو انہیں قتل کر دو کدالی کا جگا ال بس یہی اسی طرح یہی سزا ہے کافروں کی پھر اگر وہ باز آ جائے اللہ غفور الرحیم اللہ پاک بہت بچنے والا مہربان ہے یہ ساری میٹھی میٹھی نصیحتیں عمرہ کرنے والوں کو کی جا رہی ہیں ہمارے عمرے سے کوئی جا رہا ہو نا اسے کہتے ہیں وہاں سے ایک سیکو پائپ گڑی لے کے آنا ایک رنگین black and white T V لے کے آنا یہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں صحابہ پہلے گئے تھے سن چھ ہجری میں مشرقین نے روک دیا پھر معاہدہ ہوا کہ اگلے سال آؤ گے اب اگلے سال جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے ذہن میں بہت ساری باتیں ہیں کہ اگر وہ پھر بھی ہمارے ساتھ لڑائی شروع کر دیں تو اللہ نے فرمایا وقت علوم ہے لڑائی شروع کریں تو پھر ایسی تیزی کر دینا ان کی جہاں پانا انہیں قتل کرنا اور وہ تمہیں وہاں سے نکالیں مکہ سے تم انہیں مکہ سے نکال دینا اچھا اللہ یہ لڑنا بھی جائز ہو جائے گا میں وہ جو فتنہ کر رہے ہیں کسی کا ایمان خراب کرنا یہ زیادہ خطرناک ہے اور جان سے مر جانا خطرناک نہیں ہے اس لیے کہ موت تو ایک لازمی چیز ہے اور ایمان کے بغیر مرنا یہ تو خطرناک ہے تو یہ جو فتنہ کر رہے ہیں وہ تو زیادہ خطرناک ہے اچھا اللہ یہ رستے میں تو ہم سے نہیں لڑیں گے اب ہم نے جا کے طواف شروع کیا لبیک اللہ لبیک پڑھتے ہوئے ہم گئے ہم نے طواف شروع کیا اب یہ لڑنے آ گئے اب مسجد حرام میں کیا ہوگا پر میں مسجد حرام میں خود اپنی طرف سے لڑائی شروع مت کرنا لیکن اگر وہ لوگ لڑنا لڑنے آ جائیں وہاں بھی لڑائی کرنا اس لیے کہ نماز بھی عبادت ہے ثواب بھی عبادت ہے لڑنا بھی عبادت ہے جو تم پہ حملہ کرے اس حملے کا جواب دینا بہت بڑی عبادت ہے تو کعبہ تو بنائی عبادت کے لیے ہے تو وہاں نماز ثواب کی عبادت تو ہوتی رہتی ہے اب یہ عبادت بھی تم کر لینا اور ان کے ساتھ لڑائی کرنا اس لیے کہ اللہ پاک کافروں کو اسی طرح بدلا دینا چاہتا ہے یہ عمرہ کرنے والوں کو اللہ کی نصیحت ہے ہم کہتے ہیں لڑائی بری چیز ہے گندی چیز ہے فلانی چیز ہے یہ اللہ عمرہ کرنے والے اپنے نبی بھی جا رہے ہیں صحابہ بھی جا رہے ہیں ان کو یہ جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ احکامات دے رہے کہ یہ یہ تم نے کرنا ہے وقاتی لوہم لا تکو فتنا اور ان کافروں سے لڑو یہاں تک کہ فتنا باقی نہ رہے فتنا کے بہت سارے مانا آتے ہیں الاقتبال اقتبال جو ہر برے کام کی سازش کرنے کو فتنا کہتے ہیں کفر کو بھی فتنا کہتے ہیں امتحان لینے کو بھی فتنہ کہتے ہیں آگ میں جلانے کو بھی فتنہ کہتے ہیں اور کسی سونے کو جو کھرا اور کھوٹا نکالنے کے لیے بھٹی میں ڈالتے ہیں اس جانچنے کو بھی فتنہ کہتے ہیں اور کافروں کے طاقتور ہو جانے کو بھی فتنہ کہتے ہیں کافی غور و فکر کے بعد ہم نے سورہ انفال کے معنی میں غور کر کے فتنہ کے ایک معنی لیے ہیں وہ معنی آپ اللہ ذہن میں رکھے ہیں جو مفسرین کی طرف سے آئے ہیں کافر مسلمانوں کے خلاف تین طریقے سے جنگ کرتا ہے یہ سورہ انفال میں ہے اللہ نے پہلے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ پہلی جنگ کافر مکر کر رہا ہے کہ اے نبی آپ کو قید کر دیں یا جلا وطن کر دیں یا شہید کر دیں کافر کی پہلی جنگ مسلمان کے خلاف کہ مسلمانوں کی قیادت کو قتل کر دیا جائے اور ان کے لڑنے والے افراد کو مار دیا جائے یہ پہلی جنگ دوسری جنگ ماں کان فلاں عند البیت اللہ مکام و تفدیہ یہ کعبہ کے باہر آ کے سیٹیاں بجاتے ہیں سیٹیاں تالیاں بجاتے ہیں کافروں کی دوسری جنگ ثقافتی جنگ ہے مسلمانوں پہ گانا بجانا پہاچی اور یعنی ننگا پن انٹرنیٹ اور کیا کیا اتنا عام کر دو کہ یہ اللہ سے ہٹ جائیں نماز سے ہٹ جائیں گندگیوں میں پڑ کر آج کوئی بھی غیر ملکی رسالہ دیکھو اس پہ گوری گوری عورتوں کے جو فوٹو آتے ہیں اور چاروں طرف صحرا بنے ہوتے ہیں اور عجیب و غریب صحافی بڑے بڑے لوگوں کے دماغ ٹکرا جاتے ہیں بڑے بڑے لوگ آج چیٹیاں لے کے آتے ہیں کہ ہالی ووڈ کی ہالی ووڈ کی پیشاب کی گندی تھیلیوں کے ٹانگے دیکھیں گے کمپیوٹر کے اندر ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں ایک ثقافتی جنگ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو تباہ و برباد آج اتنا گلیمر اتنا اونچا ہو گیا کہ بڑے بڑے لوگ بد نظری سے نہیں بچتے اور جو آدمی لڑکیوں کو دیکھتا ہو ان کے پیچھے پھرتا ہو فلمیں دیکھتا ہو اس نے کیا نماز پڑھنی ہے کیا جہاد کرنا ہے وہ تو اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہوگا کہ چوبیس گھنٹے کوئی عورت اس کے پاس ہو شراب اس کے ہاتھ میں ہو گندگی غلازت اس کے ہاتھ میں ہو تو کافر دوسرے نمبر پہ تمہارے ساتھ ثقافتی جنگ کرے گا اور تیسری جنگ ان سے کون اموارا ہوں کہ لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں لیا سدو عن فضیل اللہ تاکہ تمہیں روکیں مالی جنگ اقتصادی جنگ تمہارے خلاف ان تین چیزوں کو سورہ انفال میں اقتصادی جنگ یہی ہے سود کا کاروبار عام ہے آئی ایم ایف کے ذریعے سے قرضوں کا جال بچھا ہوا ہے آج یہ جو نوٹ ہیں یہ کتنی بڑی شرارت ہے یہ نوٹ آج ان ان نوٹوں کے پیچھے پیچھے سے ان کی ویلیو ختم کر دی جائے یہ ناک صاف کرنے کے بھی کام آئیں گے مطلب مسلمان کی تجارت سونا چاندی درم دلانی ہوتے ان ظالموں نے کہا وہ سونا وغیرہ جمع کر دو ورلڈ بینک کے اندر ہم تمہیں یہ کاغذ دے دیں گے یہ سو روپے کا یہ ہزار روپے جب تک ان کی مرضی یہ چلتے رہے جب چاہے پیچھے سے بریک لگا دے ان نوٹوں کی کوئی قدر نہیں ہوگی افغانستان میں آپ نے دیکھا تھا نوٹوں کی بوریاں لے جاؤ تو پیاز ایک کلو کے نہیں ملتے تھے اگر یہی افغانیوں کے پاس سونا چاندی ہوتا اصل مال ہوتا تو کوئی ان کی ویلیو کم کر سکتا نا دنیا کے اندر یہ طرح طرح سے ہمیں غلام بنانے کے لیے یہ سارا آئی ایم ایف کا نظام ہے یہ سارا ولڈ بینک کا نظام ہے یہ سارا اقتصادی نظام ہے اللہ نے پہلے بتایا کہ یہ مال کے ذریعے سے تمہارے خلاف جنگ کریں گے لیکن بعد میں پھر حسرت سے اپنے ہاتھ ملیں گے کہیں گے آئے مارے گئے جیسے آج مر رہے ہیں ہاتھ میں تو تین طرح سے جنگ کرتا ہے کافر تمہیں قتل کرتا ہے تمہاری قیادت کو پکڑنے مارنے قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی ثقافت پھیلا کے تمہیں گانے بجانے فہاشی بے آیا شراب کباب میں لگا کر تمہیں دنیا سے بیکار بیکار مسلمان کرتا ہے اب شرابی زانی بدکار مسلمان اسلام کے مسلمانوں کے کس کام کا ہے وہ تو کافروں کے کام آتا ہے انہی کی زیادہ ذکالت کرتا ہے انہی کی بات کرتا ہے کہ نہیں جی وہ اچھے ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں اور تیسری جنگ مالی جنگ تمہارے خلاف ان تینوں چیزوں کو اللہ پاک نے ذکر کرنے کے بعد سورہ انفال میں فرمایا وہ قاتل فتنا ان کے ساتھ اتنا لڑو کہ فتنہ باقی نہ رہے یعنی ان تینوں چیزوں کی طاقت کافروں کے اندر باقی نہ رہے جب پھر اسلام محفوظ ہو جائے گا وہ یقون دین کل پھر دین اللہ کا ہو جائے گا ان میں اتنی طاقت نہ رہے کہ تمہیں پکڑ سکیں اور مار سکیں ان میں اتنی طاقت نہ رہے کہ تم میں اپنی ثقافت اور تہذیب کو قوت کے ساتھ پھیلا سکیں آج صبح سرحد میں چند بورڈ اتارے تھے ساری دنیا میں شور مت کیا کہ عورتوں کے بورڈ کیوں اتارے قوت اور طاقت ہے نا ان کے پاس اس لیے جو چاہتے ہیں سینماؤں میں کرتے ہیں جو چاہتے ہیں ہمیں دکھاتے ہیں ان کی قوت توڑ دو اور تیسرا ان کی مالی قوت ایسی توڑ دو کہ یہ بھیک مانگے تمہارے سامنے کہ جائے کہ تمہیں قرضے دیتے رہیں قرضے مانگتے رہیں تو کافروں کی ان تین صلاحیتوں کا نام ہے فتنا اور قتال اس لیے ہے کہ یہ تینوں صلاحیتیں کافروں کی ختم کر دی جائے جب کافر کی یہ تینوں صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی تو وہ کسی مسلمان کو گمراہ نہیں کر سکے گا اس لیے دوسری جگہ بھی اس کی اس کا ثبوت ملتا ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین اللہ ہمیں فتنہ نہ بنا فتنہ سے مراد تخت ہے مچک یا اللہ اگر کافر ہم پہ غالب آ گئے ہم مغلوب ہو گئے تو کافر کہے گا کہ میں سچا ہوں تو وہ اپنی برائی پر پکا ہو جائے گا تو یہ فتنہ ہو جائے گا اس کے لیے تو کافر کا طاقتور ہونا دنیا کے لیے انسانیت کے لیے خود اس کے لیے بہت بڑا فتنہ تو فتنہ کے معنی سمجھ آ گیا حضرات کو یعنی کفر کی قوت کو توڑنا کفر کی قوت کو توڑنا یہ نہیں ہے کہ کفر ختم ہو جائے بالکل ختم تو نہیں ہوگا کچھ نہ کچھ تو رہے گا بغیر دانتوں کے اگر سانپ کے منہ سے تھیلا نکال دو تو بین بجاؤ گے وہ ایسے کرے گا چھوٹے بچے بھی اسے دیکھتے ہیں جا کے اتنا بڑا سانپ تو ایسے کافر پھرتے رہے جن کو بچے دیکھیں تالیاں بجائیں جوگی اس کو اٹھا کے پھریں روٹی کھائے کافروں سے ہمیں کیا ڈر لگتا ہے دانت نکال دو ان کے زہر نکال دو جو فتنے کا زہر اس سانپ کے منہ میں ہے وہ کھینچ لو سمجھ آ گیا فتنے کے مانا حضرات کو جامع لفظ لائیں فتنا یعنی کافروں کی قوت اور طاقت کافروں کی قوت اور طاقت ہوگی اپنا مسلمان نہیں سنبھلے گا ہم سے آج یہ ذرا جدید پڑھے لکھوں کے پاس بیٹھ جاؤ نا وہ کہتے ہیں وہ چاند پہ چلے گئے ہیں جی انہوں نے یہ بنا لیا انہوں نے وہ بنا لیا ہے وہ ان کو سچا کہتے ہیں اسلام کو جھوٹا کہتے ہیں ان کی وکالت کیونکہ دنیا طاقت کی پجاری اس لیے اس طاقت کو توڑو خواہ اس طاقت کے توڑنے میں تمہیں اپنے جسموں اور ہڈیوں کے ٹکڑے کرانے پڑے اگر تم نے اس طاقت کو نہ توڑا تو تمہارے رب کا نام لینے والا دنیا میں کمزور ہو جائیں گے اللہ پاک کا جنازہ نکالا تھا نا ماسکو میں پتا ہوگا آپ لوگوں کو جب یہ کمیونسٹ زیادہ طاقتور تھے جنازہ نکالا تھا اللہ تعالیٰ کا ایک چارپائی پہ رکھ دیا لکڑیاں اور کہا یہ خدا کا جنازہ ہے مسلمانوں کا خدا ہم نے جلا دیا نکال یہ فتنا ہے نا وقاتلوہم تو اور لڑتے رہو ان سے لا تکون فتنہ یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے کافروں کی قوت باقی نہ رہے للہ اور دین اللہ کا ہو جائے ملک اللہ کا ہو جائے نظام اللہ کا ہو جائے فائنین تاو فلا ادوان اللہ ظالمین پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سوائے ظالموں کے اور کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی یہ ادوان کا لفظ مشاکلتن کہا ہے ورنہ ظلم کے مقابلے میں جو کچھ کیا جاتا ہے وہ عدل ہوتا ہے زیادتی نہیں ہوتی لیکن جزا و سیاحت ان کو سیاح کہا جاتا ہے اشاہرام الحرام الحرام حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں انہوں نے پچھلے حرمت والے مہینے میں تمہیں تنگ کیا تھا اب اگر اس حرمت والے مہینے میں کریں تو تم بھی ان سے لڑائی کر لو ول حرمات اور حرمتیں بدلے والی چیزیں ہیں حرمتیں بدلے والی چیزیں ہیں کوئی حرمت کرے کسی چیز کی حرمت مانے تو اسے حرمت دی جاتی ہے جو حرمت توڑے پھر اس کی حرمت توڑی جاتی ہے حرمات کے ساتھ ہم مسلمان کا بھی یہی نظریہ ہے جو اس کی حرمت توڑے وہ یہ کہتے ہیں حرمات کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے ایسا نہیں کہ ہر جگہ سر جھکا کے ختم ہو جائے فام اعتدا علیہ کم بس جو تم پہ زیادتی کرے فا تدو علیہ تم بھی اس پر زیادتی کرو بے متلی ماں تدا علیہ جتنی اس نے تم پر زیادتی کی بد اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو زیادہ مت کرنا حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ایک مسلمان کو تھپڑ مارا تھا ایک رومی جرنیل نے آپ نے قصہ سنا ہوگا بارہ کہ مسلمان قیدی تھا وہ بادشاہ روم نے اسے بلایا اپنے دربار میں تو مسلمان قیدی نے بڑے مضبوطی سے بات کی تو ایک جرنل اٹھا اور اس نے تھپڑ مارا کہ ہمارے بادشاہ سے ادب سے بات کرو تو وہاں حضرت امیر معاویہ کا کوئی جاسوس موجود تھا اس نے خبر دی حضرت کو حضرت کو خبر دی کہ اس طرح سے ایک مسلمان کو تھپڑ مارا گیا ہے حضرت بہت پریشان ہوئے فوراً دے کر اس قیدی کو رہا کروا لیا اور پھر اپنے ایک سپا سالار کو بلایا اور اسے کہا کہ فلاں جرنل ہے وہ مجھے اپنے دربار میں یہاں موجود چاہیے یہ خزانے کی چابی لو جتنا پیسہ خرچ کرتے ہو کرو اس پر کہتے ہیں اس نے پھر کشتیاں بنوائی خاص طرح کی جن میں خفیہ چپو تھے اندر پتہ نہیں چلتا تھا کہ چل رہی ہے پھر ان کشتیوں پہ وہ تاجر بن کے جاتا رہا روم وہاں بڑے بڑے توحفے لے جاتا پھر اس جرنل سے دوستی کی پھر اس جرنل کو تحفہ دیا پھر اسے کہا تمہارے لیے خاص قالین بنا کے لایا ہوں لیکن وہ قالین میری کشتی میں آ کے تمہیں لینا ہوگا پھر اس کو کشتی میں لا کے بٹھایا باندھ کے ادھر لے کے آیا حضرت امیر معاویہ کے پاس پھر حضرت کے دربار میں لا کے کھڑا کیا تو مسلمان سے کہا کہ اتنا ہی تھپڑ مارو جتنا اس نے تمہیں مارا تھا زیادتی مت کرنا یہ انصاف تھا پھر اس نے ویسے ہی تھپڑ لگایا اس کو تو پھر اسے ہنس کے کہا کہ یہ قالین بھی لے جاؤ اور اپنے بادشاہ سے کہنا کہ ابھی مسلمانوں میں اتنی جان ہے کہ وہ اپنے تھپڑ کا بدلہ لے سکتے ہیں اس لیے احتیاط سے رہو تم لوگ جو یہ بہت اس زمانے میں قیدیوں کے لیے بڑا حساس معاملہ تھا ابھی تو بےچارے قیدی سڑ ہیں سبر خان میں ہمارے مسلمان اپنی تجوریاں بھرنے میں لگے ہوئے ہیں ہر مسلمان اگر اپنے اپنے گھر سے کچھ پیسہ نکال دے تو سارے قیدی چھوٹ سکتے ہیں وقت میں کوئی نہیں نکالے گا کوٹیاں بن رہی ہیں بنگلے بن رہے ہیں سانپ کی طرح پیسوں پہ مسلط ہو کے بیٹھے حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں آپ نے اپنا ایک سفیر بھیجا تھا ان کے پاس روم میں وہ سفیر رومی بادشاہ کو خط دے کے باہر چکر لگانے لگا تو اسے قرآن کی آواز آئی قرآن سنتا ہوا حیران ہوا کہ روم میں قرآن کی آواز آ رہی ہے تو دیکھا کہ ایک شخص اندھا بیٹھا ہوا ہے تکی چلا رہا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے یہ اس کے پاس گیا کہ یار تو قرآن پڑھ رہا ہے تکی بھی چلا رہا ہے اس نے کہا میں مسلمان مجاہد ہوں پکڑا گیا تھا میں رومیوں کے ہاتھوں میں انہوں نے مجھے کہا یا تو تم عیسائی بن جاؤ ورنہ تمہاری آنکھیں نکال دیں گے میں نے کہا نکال دوں آنکھیں عیسائی کیا آنکھیں ہوتا ہوں میں تو مسلمان ہوں انہوں نے میری آنکھیں نکال دی اب مجھے چکی پیسنے کے بٹھا دیا ہے روزانہ گندم بھیج دیتے میں پیس دیتا ہوں اور ایک روٹی مجھے دیتے ہیں وہ میں کھا لیتا ہوں باقی وقت میں قرآن پڑھتا رہتا ہوں کہتے ہیں وہ کافی فوراً حضرت عمر عبد العزیز کے پاس آئے تو حضرت رونے لگ گئے بہت بری طرح کاغذ قلم منگایا اور خط لکھا روم کے بادشاہ کے نام کہ اس شخص کو فوراً میرے پاس واپس بھیج دو ورنہ ایسی فوجیں لاؤں گا جس کا اگلا سرا تمہارے پاس اور پچھلا سرا میرے پاس ہوگا یعنی پورے میں عالم اسلام کو تمہارے خلاف جنگ پہ کھڑا کر دوں گا تو وہ رومی بادشاہ اس زمانے میں حضرت عمر بن عبد العزیز کا معتقد تھا بہت زیادہ اس نے کہا اس نیک آدمی سے کہو کہ تمہاری وجہ سے تو دنیا چل رہی ہے میں تمہیں فوج لانے کی تکلیف نہیں کرتا ویسے ہی میں یہ تمہارا قیدی رہا کر دیتا ہوں اگر ان قیدیوں کے بارے میں مسلمانوں میں یہ درد فکر ہوتی ہم تو بس الٹا تنزے کرتے ہیں کہ گئے کیوں تھے جی خدا کی قسم یہ نہ جاتے تو ملکوں پہ عذاب آ جاتا بالکل انہوں نے تو پوری قوم کا پوری قوم پر سے عذاب کو روک لیا سب پہ فرض تھا سب مسلمانوں کے لیے لازمی تھا لیکن کچھ لوگ گئے اب ان پہ تنگ کرتے ہیں کہ جی کیا کیا جاتے سب کچھ کر لیا قرآن کی چار سے چوراسی آئے تو پہ عمل کیا انہوں نے قرآن پہ عمل کرتے ہوئے تو امبیا دنیا میں شہید ہوئے ہیں شہادت کون سے نقصان کی بات ہے قید کون سے نقصان کی بات ہے کیا امبیا کو آروں سے کاٹ کے ختم نہیں کیا گیا تو کیا ہم کہیں گے ان نبیوں نے کیا پایا وہ تو آرے سے کٹ کے ختم ہو گئے جو ختم ہوتا ہے اللہ کے رستے میں اس کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا بلا یا وہ تو زندہ ہے وہ تو بچ گیا وہ تو کام آ گیا جو دنیا میں اپنی جان بچاتے بچاتے ذلیل ہوتا ہے وہ مرتا ہے وہ ختم ہوتا ہے ان قیدیوں کو چھڑانا فرض ہے اور زیادہ صبح سرحد والوں کے ذمہ فرض ہے کہ وہ یہاں سے مسلمان اموال جمع کریں بہت پیسہ لوگوں نے دبا کے رکھا ہے سانپ بن کے بیٹھے ہیں جس مال سے نہ خود کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے بس ہونا چاہیے ہمارے پاس نوٹ گننے چاہیے اتنے یہ سانپ کا مزاج ہے اور ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد سانپ مسلط کرے گا کہ تم سانپ تھے اب سانپ بن کے رہو تمہیں پیسہ جو گھر میں پڑا ہوا ہے فضول اس کس کام کا ہے نہ پیٹ بھرتا ہے نہ نہ اس سے کوئی کپڑے ملتے ہیں نہ کچھ صرف رکھنے کا شوق ہے انسان کو مسلمان تو کبھی ایسا نہیں ہوتا چلو ایک مکان تم نے بنا لیا کافی ہے یہ دوسرا کس لیے بنا رہے دوسرا آپ بچوں کے شروع ہو گیا پوتوں کے شروع ہو گیا پڑ پوتوں کے شروع ہو گئے کیا اپنی قبر یاد نہیں ہے کیا اپنی آدرت کا مکان یاد نہیں ہے میں نے ایک کتاب میں دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستانوں قبرستان سے گزرے تو آپ نے فرمایا تمہاری بیویوں کی شادیاں ہو چکی ہیں تمہارے مکانوں میں کوئی اور لوگ رہ رہے ہیں تمہارا مال تقسیم ہو چکا تو کہتے ہیں غیب سے آواز آئی ان قیدیوں کی طرف سے کہ ہم نے جو آگے بھیجا تھا خرچ کر دیا تھا وہ اللہ نے ہمیں بڑا چڑھا کے دے دیا ہے ہاں جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہیں اس پہ ہمیں حسرت اور ندامت ہو رہی ہے کہ اتنا پیچھے ہم چھوڑ کے نہ آتے کہ اس کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہے سوائے حسرت اور ندامت کے آج اتنے سارے قیدی بےچارے وہاں گر رہے ہیں سڑ رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں جگہ جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ گردنے چھڑاؤ گردنے چھڑاؤ گردنے چھڑاؤ کیا ان کی گردنے چھڑانا ہم مسلمانوں کا ذمہ فرض نہیں ہے حکومتوں کے ذمہ فرض ہے حکمرانوں کے ذمہ فرض ہے جو اسمبلیوں کے ممبر الیکٹ ہوئے ہیں وہ مسلیات حکمت چھوڑ کے قیدیوں کا مسئلہ آگے رکھے اسمبلیاں ملتی رہتی ہیں ووٹ دینے والے زندہ ہے سارے کام کرنے والے موجود رہتے ہیں جو مالدار ہیں وہ پیسہ نکالیں جو غریب ہے وہ دوسروں سے جا کے کہیں یہ تین مہینے میں یہ سارے قیدی واپس آ سکتے ہیں اپنے گھروں میں اور ایک ایک قیدی چھڑانے پہ اللہ تعالیٰ ہماری گرد نے سے چھڑائے گا لیکن مسلمان فکر کریں تو اللہ پاک کی طرف سے ان پہ رحمت آئے گی اشار الحرام بشار و قصاص فمن اعتدا علیکم پس جو تم پہ زیادتی کرے علیہ تم بھی اس پر زیادتی کرو بے متلی ماں تم اتنی ہی جتنی تم پر زیادتی کی اس پر میں نے وہ تھپڑ کا سنایا کہ زیادہ نہیں مارا تھا انہوں نے ایک ہی تھپڑ مارا تھا اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو اللہ متقین اللہ تعالیٰ تقوا والوں کے ساتھ ہے کہیں ایسا ہے اور طاقت کے ناز میں زیادتیاں کر جاؤ پھر اللہ اپنا ہاتھ تم سے ہٹا لے پھر ساری طاقت واقع ختم ہو جائے گی سب اللہ اور خرچ کرو اللہ کے رستے میں ولا تلکو بے ڈی کم الکا اور نیکی کرو ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے دل سے نیکی کرنے والوں کو احسان کہتے ہیں وہ نیکی جو دل کی رغبت کے ساتھ کی جائے کسی کو کسی سے محبت ہو جائے نا محبوبہ کو جب کوئی آدمی چیز دے رہا ہوتا ہے تو کتنی محبت سے دے رہا ہوتا ہے ٹیلی فون کر رہا ہوتا تو کیسے چپکا ہوتا ہے ریسیور کے ساتھ ایسا ایسا باتیں کر رہا ہے تو اسی طرح اللہ کی عبادت بھی جذبہ احسان کے ساتھ کیا کرو دل کی رغبت کے ساتھ کیا کرو تو دل کی رغبت کے ساتھ جو عبادت ہوتی ہے وہ احسان کہلاتی ہے اب تفصیل سمجھے تھوڑی سی اللہ کے رستے میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاک نہ کرو اس کی پانچ تفسیریں یاد کرنا چھوٹی سی مختصر زیادہ لکھی ہیں علماء نے نمبر ایک جو مجاہدین جہاد چھوڑ کر اپنے گھر بار میں بیٹھ جائیں گے وہ اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاک کر دیں گے کہ جہاد کا مزہ چکھ کر بھی انہوں نے جنت دیکھ کر بھی انہوں نے جانم کا رستہ پکڑ لیا آپ نے وہ حدیث سنی ہے صحیح حدیث ہے بالکل کہ جب شہداء کو اللہ پاک نے بہت کچھ دیا بہت کچھ دیا بہت کچھ دیا اب شہید بھی تو انسان ہے خدا نہیں بن جاتا نا ایک خلش دل میں اللہ ایک چھوٹا سا کام ہمارا اور رہ گیا اللہ نے کہا اتنا کچھ دے دیا اب بھی کوئی اور کام رہتا ہے تمہارا نہیں اللہ ہم راضی ہیں ایک چھوٹا سا کام ہمیں تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم ان لوگوں کو بتائیں کہ شہادت کتنی مزیدار چیز ہے تاکہ وہ جہاد نہ چھوڑ دیں ہم اس لیے دنیا میں جانا چاہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہم تمہارا پیغام پہنچا دیں گے اگر ہم پہ اعتبار ہے تو مان لیں گے وہ لوگ لوگوں کو اللہ پہ اگر اعتبار ہو تو پھر شہادت کے علاوہ کوئی موت قبول نہ کریں ٹکرے ماریں کہ اللہ کسی طرح شہادت دے دے ہمیں اس لیے کہ شہدا نے درخواست کی واپس آنے کی آپ کو پتا ہے شہید جو یہاں سے گیا ہوگا کسی کی تقریر سن کے گیا ہوگا نا پھر کوئی کیسٹ کوئی تقریر کوئی آیت لیکن وہاں جا کے اسے پتا چلے گا کہ نہیں پیچھے جو کچھ بیان ہو رہا ہے نا بہت کمزور ہے وہ بیان میں جا کے خود سے ہی بیان کرتا ہوں جا کے اس لیے جو لوگ کہتے ہیں یہ مجاہد تقریروں میں مبالغہ کرتے ہیں کیا مبالغہ اگر یہ پورا بیان کر رہے ہوتے تو شہیدوں کو واپس آنے کی درخواست کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ کہتے ہیں اللہ وہ جو وہاں بیان کر رہے ہیں وہ تو ایسا ہی ہے جیسا کوئی کنوارا شادی کا مزہ بیان کر رہا ہو تو کسی کنوارے کو کیا پتا بیگم صاحبہ کیا چیز ہوتی ہے تو اسی طرح انہوں نے شہادت چکھی تو نہیں ہے نا وہ تو شہادت کا حق ادا نہیں کر سکتے بیان کا اب ہم نے چکھ لی ہے کہ یہ کتنی اعلیٰ کتنی اونچی کتنی میٹھی چیز ہے ہمیں بھیج کہ ہمارا ابا جہاد سے معروم نہ ہو جائے ہمارا بھائی معروم نہ ہو جائے ہمارے رشتے دار معروم نہ ہو جائے ہم انہیں جا کے دوبارہ سمجھا کے آئیں گے روایات میں آتا ہے کچھ تم دنیا کی لڑائی میں ایک مسلمان اچانک مسلمانوں کی سب میں سے نکلا اور اس نے کافروں کی سب میں گھس کے حملہ کر دیا تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ قد القا بیدی اللہ اس شخص نے تو اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں ڈال دیا اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے بلا آئی بی کو میرا تعلقہ کہ اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو تو حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے فرمایا کہ لوگوں قرآن میں تعریف نہ کرو یہ آیت اس بارے میں نازل نہیں ہوئی یہ شخص تو بڑا کچھ نصیب تھا کہ کافروں کے اندر گھس گیا اکیلا اور لڑتا ہوا شہید ہو گیا جا کے یہ آیت نازل پینا معاشر الانصار یہ ہم انصاریوں کے بارے میں نازل ہوئی جب مسلمان لوگ کافی ہو گئے مجاہدین بھی نئے نئے آ گئے ہم نے کہا ہم پرانے لوگ چند دن اپنے گھروں کی دیواریں سیدھی کر لیں چھتیں برابر کر لیں پانی ٹپک رہا ہے اپنے باغوں کی اصلاح کر لیں تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رستے میں جان مال خرچ کرتے رہو ولا تلکو بے آئی جی کو مل تعلقہ اپنے گھر میں رک کے جہاد چھوڑ کے خود کو ہلاک مت کرو جہاد کا چھوڑنا پوری قوم کے لیے ہلاکت فکانت تعلقات القامت الموالی و اصلاحی ہا و ترکی نل غز و ہلاکت یہ تھی کہ ہم گھر ٹھہر جاتے اور جہاد چھوڑ دیتے سمجھ آ گئی یہ مناف حضرات کو ہم تو سارے جہاد چھوڑنے والے ہیں اور صحابہ نے صرف ایک دفعہ ارادہ کیا صرف چھوڑنے کا تو اللہ نے کہا یہ ہلاکت ہے گھر بیٹھو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے سبحان اللہ دوسرا مانا وہ انفکوفی سبیل اللہ ولا تلقو بے کم الکا ولا تلقو بے کم الکا بے ان تتر کن نفقت فی سبیل اللہ و تخافو جہاد میں خرچ کرنا نہ چھوڑو محتاجی کے ڈر سے کہ اگر ہم نے دے دیا تو ہمارے بچے کیا کھائیں گے تو جو شخص محتاجی کے ڈر سے جہاد میں پیسہ نہیں دے گا اور مجاہد کمزور ہو کر مارے جائیں گے یا زخمی ہو جائیں گے یا گرفتار ہو جائیں گے وہ تو کامیاب اور یہ پیسہ روکنے والا اب ہلاکت میں ڈالا جائے گا اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تیرے پاس تو مال تھا اس وقت میں تو نے کل کے لیے رکھا ہوا تھا کیا تجھے پتا تھا کہ کل آنی ہے اور تجھے یہ پتا نہیں تھا کہ اگر کل آنی ہے تو کل پیدا کرنے والا رب بھی موجود ہے جس نے آج دیا وہ کل بھی دے سکتا ہے تو جہاد کا دینی تقاضا خرچ کرنے کا موجود تھا تم نے خرچ کیوں نہیں کیا تو جو موجود ہوتے ہوئے خرچ نہیں کرے گا وہ ہلاکت میں خود کو ڈالے گا جیسا کہ آج مسلمان قوم نے خود کو ہلاکت میں ڈال دیا اگر مسلمان قوم جہاد پہ خرچ کرتی یہ عرب شہزادے سبحان اللہ جو وہاں برطانیہ اور امریکہ کے چڑیا گھر عجائب گھروں پہ جا کے کروڑوں ڈالر خرچ کرتے ہیں صرف یہ ہمارے شہزادہ عبداللہ صاحب دعوت برکات ہوں جو فہد صاحب کے نائب ہیں ان کے دو سو بلین ڈالر صرف ایک کمپنی میں لگے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر دو سو بلین ڈالر یہ پیسہ اگر مسلمانوں میں بانٹ دیا جائے تو ساری دنیا کے مسلمان کلاچنے خرید کے گنے رکھ کے اور تیارے لے کے تو مسلح ہو سکتے ہیں کیونکہ ابھی ہم گئے تھے ہمارے صدر صاحب تھے صرف تین بلین لائے تھے وہ بھی پانچ سال میں ہمیں ملیں گے آپ لوگ بہت خوش نصیب ہیں تین بلین ڈالر لائے تھے اور وہ کتنے عرصے میں ملیں گے آپ اگر آپ کو پانچ سال اور اس کے دو سو بلین صرف ایک کمپنی میں رکھے اور باقی جو پیسہ کویتی شیخوں کا خرچ ہو رہا ہے یہ اپنے شیخ زید بن سلطان آل نہیان اس کو صرف چھینک آ جائے صرف تو اربوں ڈالر اپنی فوج میں بانٹ دیتا ہے کہ میں بیمار تھا آج ٹھیک ہو گیا ہوں چھینک آئی ہے ہوں صرف ان کی عیاشیوں ان کے جہازوں اور ان کے ایئرپورٹوں پر جو خرچہ ہوتا ہے اگر صرف وہی خرچہ لے کر مسلمان دنیا میں فوجیں بنائی جائیں تو وہ بھی کافی ہو جائیں گے اور عام مسلمان بھی شیخ زید سے کم نہیں ہے ہم میں سے جس کے بعد جتنا ہے اتنا دبا کے بیٹھا ہوا ہے چھوڑنے کو کوئی تیار نہیں کسی میں سدی کی رگ نہیں ہے کہ سارا مال دے کے کہے کہ اللہ تیرے لیے دے چکا ہوں کسی میں فاروق کی رگ نہیں ہے کہ آدھا دے سکے کسی میں عثمانی رگ نہیں ہے کہ لا کے سلو سے لشکر کا وہ کر دے ہم میں سے ہر شخص خدا کو نہیں وہ کہتے ہیں بس پیسہ پڑا ہے تو پڑا رہے کسی طرح ہمارے اللہ نے فرما دیا ہلاکت ہے اور ہلاک ہو رہے ہیں ہم سب لوگ کیونکہ ہمارا پیسہ ڈاکٹروں پہ خرچ ہوتا ہے پھر کس پہ خرچ ہوتا ہے جا ایک آپریشن کے اوپر لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں بیگم بیمار ہوئی تو اتنا خرچہ بچہ بیمار ہوا تو اتنا خرچہ صرف بچوں کا وہ پیشاب رک گیا تو اس پہ چار چار لاکھ لوگوں کے خرچ ہو جاتے ہیں پھر ہلاکت ہے اور قیامت کے دن اس کا حساب دی اللہ ہماری حفاظت فرمائے تیسرا مانا فی فی صبی لہ افدو ولا تم سکو بےآ جی کم عی سدا قطی فتح یہ بھی دوسرے معنی سے ملتا جلتا ہے اے کشادہ مار رکھنے والوں اللہ کی طاعت میں مال خرچ کرو اور اس مال کو اپنے ہاتھوں میں نہ رو کے رکھو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے تمہارا دشمن طاقتور ہو جائے گا اور تم کمزور ہو کر دلیل و خار ہو جاؤ گے چوتھا مانا وہ ان سے خوفی سبھی اللہ کے رستے میں خرچ کرو اب خرچ کرنے کے بعد نتائج نہیں نکلے مسلمانوں کو شکست ہو گئی یا اپنے پاس کچھ حالت آ گئی تو مایوسی آ جاتی ہے فوراً کہ اب ہوگا کیا کافر تو اتنا طاقتور ہے جی ہم تو اتنے کمزور ہیں اب ہوگا کیا پر میں تلکو بھی ائی عیدی کو ملا تعلق اللہ یعنی ائی فلا تئی آسو مایوس ہو کے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھو آج مسلمانوں میں مایوسی ہے اور یہ مایوسی بھی ہلاکت پانچواں مانا وان فی طبیل اللہ ولا تلکو بے عیدی کم القاع اور اللہ کے رستے میں مال خرچ کرو ولا تلکو بے عیدی کو مل تعلقات لا تو فل الجیہادی بےغیر زادن کہ میدان جہاد میں بغیر توشہ اور سامان لیے نہ جایا کرو اگر خالی ہاتھ چلے جاؤ گے پکڑے جاؤ گے مارے جاؤ گے نقصان اٹھاؤ گے پھر ممکن ہے اللہ پر بھروسہ نہ رکھ سکو اس لیے اپنے ساتھ اپنا توشہ اور سامان جتنا ممکن ہو لے جایا کرو اور مالداروں کو حکم دیا گیا کہ وہ مجاہدوں کو سامان اور توشہ دیا کریں من ہزا غازی انفقت غزہ جو غازی کو سامان دے گا وہ بھی غزب میں جہاد کے عظیم الشان اجر میں برابر کا شریک ہو جائے گا یہ پانچ مانا کیے علماء نے اور یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے جو فدائی حملے کے جواب کے لیے پیش کی جاتی ہے کیونکہ وہ جو میں نے قسطنطنیہ والا واقعہ سنایا وہ حدیث کی تمام کتابوں میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ زندہ رہنا اور زندہ رہنے کی کوشش کرنا ہلاکت ہے اور جان دینے کے لیے خود کو لٹا دینا یہ ہلاکت نہیں ہے چنانچہ جب اس نوجوان نے حملہ کر دیا اکیلے نے ہزاروں کافروں کے اوپر تو حضرت ابو ایوب انصاری نے اس کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ یہ آیت اس پر فٹ نہیں ہوتی تو اس آیت کے سارے نزول سے فدائی کی طرف اشارہ ہے اب فدائی پر ہم کل بحث کریں گے انشاءاللہ شاء باقاعدہ آپ کو دلائل لکھوائیں گے پھر آپ سے فتوا لیں گے کہ جائز ہے کہ نہیں اگر آپ جائز کہیں گے تو پھر آپ سے پوچھیں گے کہ کرنی ہے کہ نہیں لیکن آپ پھر یہی کہیں گے کہ مکرو ہے اس لیے ہم نہیں کر سکتے کیا آپ یہ کہیں گے کہ پہلے استاد کرے پھر شاگرد کریں گے آپ آگے قدم بڑھائیں تاکہ ہمیں مثال بن جائے